غریب کی ہم کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا جی میرے خیال سے من انواع الغریب نسل ہی پڑھنا ہے جی ہاں اچھا تو کہتے ہیں کہ انواع من الغرابه منی التفرد يمكن تفردی من الغريب الغریب سبيل کہتے ہیں یہاں پر اور بھی انواع ہیں غرابت کی یا جیسے ہم نے تفرد بھی کہا تھا مفرد حدیث مفرد بھی اسے کہہ دیتے تھے ہم اس کی اور بھی تقسیم انواع ہیں کہ جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں یمکن ممکن ہے آج دوبارہ ان کو شمار کرنا غریب الغریب نصبی غریب نصبی میں شمار کرنا ممکن ہے ضرورت نہیں ہے لیکن ممکن ہے لین غرابہ طفیحہ لئی ست اس لیے کہ غرابت جو ہے وہ پائی جا کے اندر مطلق نہیں ہے یعنی ابتدا میں ہی کسی ایک صحابی سے وہ نقل ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے انما حسرت الغربہ تفیہ بے قصبتی علاشی معین لیکن اس میں جو غرابت پیدا ہو رہی ہے وہ کسی شے معین کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یعنی پہلے صحابی کے بعد جتنے بھی دیگر راوی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک راوی غریب ہو کوئی ایک اکیلا ہو اور وہ کوئی کوئی معین ہو جائے تو اس صورت میں اس وہ اسے ہم غریب نصبی کہتے تھے تو اس اعتبار سے اس کی یہ اقسام بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک تفرد ان روایت الحدیثی کے قول لم یروی سقط اللہ فلان جیسا کہ <clears throat> نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی ایک سکہ راوی روایت کر رہا ہو حدیث کو حدیث کی روایت کو کرنے والا روایت کرنے والا صرف ایک فقہ ہو جیسا کہ محدثین کا یوں کہنا کہ لم یوروی فقہ اللہ فلان یعنی اس روایت کو تو کسی سکا نے بیان ہی نہیں کیا سوائے فلاں کے صرف ایک ایک آدمی ہے ایک راوی ہے جو کہ فقہ ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ احادیث اور بھی تھیں بہت ساری یعنی اسی اسی متن سے منسلک اور بھی احادیث تھیں لیکن ان کے راوی فقہ نہیں تھے تو یا اسی سند کے اندر اور بھی راوی پائے گئے اسی افنائے سند میں اور بھی راوی پائے گئے لیکن باقی راوی جو تھے وہ سکا نہیں تھے تو ان کو تو ہم نے کل عدم قرار دے دیا اور ایک راوی باقی رہ گیا سکا تو وہ خود بخود غریب بن گئی کیونکہ ہم نے غریب میں کہا تھا نا کہ غریب وہ حدیث ہوگی کہ جس کے اندر اس کے طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ ایسا آ جائے جس میں روایت کرنے والا صرف ایک ہو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں روایت کرنے والے ایک سے زیادہ موجود تھے لیکن وہ سکا ہی نہیں تھے اب سکا تو ایک ہی بچ گیا تو ہم نے اس اعتبار سے بھی اس کو غریب کہہ دیا کہ سکا ایک ہے باقیوں کا ہونا نہ ہونا ہم عدم قرار دیں گے برابر سمجھیں گے اور چونکہ سکھا ایک راوی ہے لہذا اس کو بھی ہم غریب مان لیں گے نمبر دو تفرد رابن معین عن رابن معین کے روایت کرنے والا منفرد ہو ایک معین راوی سے دوسرے معین راوی کی طرف جیسا کہ حدیث محدثین کا قول ہے کہ تفرد علی فلان عن فلان و انکان مروین بن وجوہ اخرا عن غیر ہی اس میں صرف لفظوں کا اختلاف ہے باقی بات ساری وہی آ رہی ہے کہ ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے بیان کرنے میں اکیلا ہو اگرچہ یہی جو روایت ہے وہ انکار مروی من وجوہ اخرا عن غیری دوسرے اعتبار سے اور لوگوں سے بھی یہ روایت مروی ہو رہی ہو روایت کی جا رہی ہو لیکن کسی ایک مقام پر یہ ایک فلاں راوی دوسرے راوی کے ساتھ بیان کرنے میں متفرد ہو رہا ہو تو اس حدیث کو بھی ہم حدیث غریب کہہ دیں گے تیسری تقسیم تفرد اہلی بلدن او جہتن اب یہاں پر تھوڑا سا اور انہوں نے غریب کی معنی کو وسعت دے دی ہے غریب نصبی کے معنی کو کہ ایک شہر والے یا ایک سمت والے اس کو بیان کر رہے ہوں جیسا کہ محدثین کا یوں کہنا کہ تفرد ابھی اہل مکہ تھا او اہل الشام کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں اہل مکہ یا اہل شام متفرد ہیں اب یہاں راوی کی نہیں بات ہو رہی یہاں پورے ایک علاقے کو بنا دیا اس نے کہ اگر صرف مکہ والی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی غریب ہے چونکہ اس کو کوفہ بسرا شام مصر کسی نے نہیں بیان کیا صرف مکہ والوں نے بیان کیا تو یہ ایک پھر غریب کی تقسیم بنے گی لیکن یہ ایک بہت وائڈر رینج ہو جائے گی بہت بڑا اس کا ایک علاقہ بنا دیں گے کہ شہروں کے اعتبار سے اگر صرف ایک شہر والوں نے بیان کیا تو یہ بھی غریب کی قسم ہے کیونکہ باقیوں نے اس کو بیان نہیں کیا لیکن یہ غریب کی جو صحیح قسم ہے یہ وہ نہیں ہے یہ بس آپ کسی بھی اعتبار سے جب قسم بنانا چاہیں گے تو قسمیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں لیکن اصلی اصطلاح وہی ہے کہ ایک راوی ابتدائی صنعت میں آ جائے یا درمیان یا منتہا صنعت کہیں بھی پہنچ کر روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو جائے اس حدیث سے اور کسی نے اس کو روایت نہ کیا ہو تو وہ اصل میں غریب کہلائے گی اور چوتھی قسم بھی وہی آ جائے گی اہل, بلدن اوجہ اوجہ اخرا کا قول تفرد اہل البصرت عن اہل او تفرد بھی اہل الشام عن اہل الحجاز اب یہاں پر یوں کہنے کی بجائے کہ اس کو اکیلے اہل شام نے بیان کیا یوں کہنے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا کہ اہل بصرہ نے اہل مدینہ سے اکیلے بیان کیا یا اہل شام نے اہل حجاز سے اکیلے بیان کیا تو یہاں پر بھی دو نام تو راویوں کے لے لیے لیکن اس کو انہوں نے اہل شام اور اہل مکہ کہہ کر مخاطب کر دیا تو یہ بھی اسی قسم میں آ جائے گی اس کو انہوں نے ایک اور اعتبار سے اس کو انہوں نے غریب سمجھا لیکن اکیلے ایک اگر اکیلا ایک راوی ہو تو وہ اصل اصطلاحی تعریف میں وہ غریب بنے گی جی آگے چلتے ہیں تقسیم آخر لہو دوسری تقسیم اس اعتبار سے قسم الغریب الغریبہ حیث غرابت غربت اب المتنی الہ کے علماء نے غریب کو ایک اور اعتبار سے یعنی سند اور یا متن کی غرابت کے اعتبار سے بھی بیان کیا ہے یہ بھی کم و بیش پچھلی بات ہی کا دوبارہ ذکر ہے لیکن پڑھ لیتے ہیں غریب متن و اسنادن وہ غریب جو کہ متن اور اسناد دونوں اعتبار سے غریب ہو ببول حدیث اللہ تفرت روایت متن ہی رابن واحد وہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کرنے میں الذي تفرد تفرد کا فائل راون واحد کہ جس کو اکیلا بیان کیا ہو جس کو بیان کیا ہو ایک راوی نے بے روایتی ہی اس کے متن کی روایت کے ساتھ متن بیان کیا متن بیان کرنے والا راوی بھی ایک تھا یہ متن کے اعتبار سے بھی غریب اور اسناد کے اعتبار سے بھی غریب غریب ان اسنادن لا متنن وہ غریب جو کہ اسناد کے اعتبار سے غریب لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں کہ حدیث روا متن جمع جماعت من صحابہ وہ حدیث ہے کہ اس کے متن کو تو صحابہ کی ایک جماعت نے بیان کیا لیکن کیا ہوا انفراد واحد بروایتی عن صحاب آخر عن صحابی آخر کہ پھر اسی متن کو ایک اور راوی نے صرف ایک ایک دوسرے صحابی سے پھر دوبارہ بیان کر دیا یعنی ایک صحابہ کی ایک جماعت نے بھی بیان کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد اسی متن کو ایک اور صحابی سے بیان کیا گیا اور آگے راوی جو تھا وہ بیان کرنے والا وہ اکیلا تھا تو یہ والی جو روایت ہوگی اس کو بھی غریب کہیں گے اگرچہ یہ غریب جو ہے وہ صنعت کے اعتبار سے تو بنے گی لیکن یہ متن اور صحابہ سے بھی ذکر تو ہو چکا ہوا ہے تو متن کے اعتبار سے یہ غریب نہیں بنے گی ہی یقول ترمیزی اسی کے بارے میں امام ترمیزی یوں فرماتے ہیں غریب من حادثت الوج کہ یہ جو ہے وہ غریب ہے اس اعتبار سے غریب ہے لیکن اس سادہ غریب نہیں بنے گی کیونکہ وہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہو چکی ہے وہ جی آگے چلتے ہیں من مزان الغریب ای مکان مکانی وجود امسلت یہاں پر من معذوف مان لیں ای سے مراد یعنی من مضان الغریب سے مراد ای من مکانی وجود کہ اس کے پائے جانے کے مقامات کون سے ہیں تو امسلت ان کثیرت لہو اس کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں یعنی یہ غریب جو ہے وہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے اس میں مسند البزار اور المعجم الاوسط المعجم لطبرانی امام تبرانی کی یہ یہاں پر یہ ساری جو وہ احادیث جو کہ غریب ہیں وہ پائی جاتی ہیں مشہور مصانیف کون سی ہیں وہ ہے غرائب اب مالک لدار کہ اس کتاب کا نام ہے غرائب مالک امام مالک کی غرائب یا اس کا نام انہوں نے ایسا رکھا جو دار قطنی کی ہے اور الافراد یہ بھی جو ہے وہ دار قطنی کی ہی ہے ایسے ہی اللہ تفرد تفراد اہل اہل بلد یہ پوری کتاب کا نام ہے یہ امام ابو داود السجستانی یہ ان کی کتاب ہے آگے چلتے ہیں جی المبحث الثانی تقسیم خبر الاحاد بن الى قوته ہی ہم نے پہلے جو خبر احاد کی تقسیم پڑھی تھی وہ پڑھی تھی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ذوف اور قوت کے اعتبار سے اچھا وقت مجھے بتائیے گا ہم نے کب تک پڑھنا ہے ساڑھے نو تک اچھا اسے آگے ہم نہیں جا سکتے پہ جلدی ذرا پڑھتے ہیں کیونکہ سبق یہ ذرا طویل سبق ہے پچیس منٹ میں اللہ کرے ہو جائے جی ٹھیک ہے تو یعنی قسم خبر الحادی میں مشہور ان و عزیز ان و غریب علاقوتی علاقوں جی بنسبتی علاقوتی ہی بظوخی علاقے قسمين وهما مقبول اچھا پہلی قسم ہو گئی مقبول یعنی خبر احاد میں مشہور ہو عزیز ہو غریب ہو کوئی بھی ہو لیکن اپنی قوت اور ذوف کے اعتبار سے یہ دو قسموں پر ہوگی نمبر ایک مقبول بہو ما ترجح صدق المخبر به وہ وہ ہے کہ جس کی خبر دینے والا راجے ہو وہ اما ترت جہاں سد کل مخبری بھی وہ خبر ہے کہ مخبر بھی یعنی وہ آدمی جو جو اس اس کو کی خبر دے رہا ہے اس کی سچائی راجہ ہو بہوا یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں کہ جس حدیث کے بارے میں مخبر بھی یعنی وہ راوی جو اس کو بیان کر رہا ہے اس کا اس کی سچائی جو ہے وہ راجہ الحتجا وجوب الحتجاج بھی کہ بھی اور اس کے اوپر حجت پکڑنا حکم اس کا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے اس سے حجت لی جا سکتی ہے اور وہ مردود ان دوسری قسم مردود ہے وہ معلوم یہ طرجہ مخبر بھی کہ جس کی خبر دینے والے جس کی خبر دینے والے کے صدق کو راجہ نہ آپ کہہ سکیں یعنی اس کا ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث کی جس راوی نے خبر دی ہے کیا اس کو ہم راجہ کر سکتے ہیں یعنی اس کے صدق کو ہم راجہ قرار دے سکتے ہیں صحیح قرار دے سکتے ہیں اس کا اس کی اس کی سچائی اس کی امانت دیانت پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں اسے ہم مردود کہہ دیں گے اچھا مردود کا حکم یہ ہے کہ انہ یحتجو بھی کہ اس سے ہم وہ نہیں پکڑیں گے دلیل نہیں پکڑیں گے بلا یجب العمل بھی اور اس پر عمل بھی واجب نہیں ہوگا ولی کل من المقبول والمردود اقسام پھر ہر مقبول اور مردود میں اقسام ہے و تفاصیل ساز کروہا فی مطلب مستقل انشاءاللہ اللہ اب ہم ان کو دو مختلف فصلوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ المطلب اول الخبر المقبول افیح مقصدان اس میں دو مقصد ہیں الاول پہلا پہلی جو قسم ہے وہ ہے اقسام المقبول مقبول کی کتنی اقسام ہے اور جو دوسری دوسری دوسرا مقصد ہے یعنی قسم ہے وہ ہوگی مقبول کی تقسیم الا معمول بھی وغیرہ معمول بھی جی المقصد الاول اقسام المقبول یقسم الخبر المقبول الا ہی الى قسمین دو قسموں پر اپنے مراتب تفاوت کے اعتبار سے تفاوت مراتب کے اعتبار سے اپنی دو قسموں پر ہے یہ رئیسین بڑی بڑی دو قسمیں صحیح و حسن ایک صحیح ایک حسن مقبول کی بات ہو رہی ہے مکل منہا یقسم قسمین پھر ان میں سے ہر قسم دو فرعی قسموں پر منقسم ہے اور وہ دونوں کون سی ہما لذاتی ولی غیر ایک لذاتی ہی ایک اور ولی غیر ہی یہ دوسری فتح اولو اقسام المقبولی چنانچہ ہم واپس پھیرتے ہیں یعنی ہم بنا لیتے ہیں مقبول کی اقسام کو پھر نہایا آخر میں جا کر الا اربعات اقسام چار اقسام پر اور وہ کون سی ہے صحیح صحیح لذاتی لذاتی ہی ہی حسن حسن تو پہلی دو قسمیں کیا ہو گئی تھیں مقبول کی صحیح اور حسن حسن میں بھی پھر دو قسمیں ہیں حسن لذاتی حسن لی گئیری اور صحیح لذاتی پہلی صحیح تھی صحیح لذات تھی صحیح لغیری اور پھر حسن اور حسن کی بھی دو قسمیں حسن لذاتی اور حسن آ جائیے تاریخ کی طرف لغت صحیح ضد السقیم سکیم کی ظاہری بات ہے صحیح تندرست کو کہتے ہیں سکیم بیمار کو کہتے ہیں وہ حقیقت الاجسام اور یہ حقیقت الاجسام کی جسموں کے اندر یہ صحیح اور سکیم کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن مجاز بولا جائے گا حدیث کے اندر اور تمام معنی کے اندر وسائل المعانی اصطلاحا متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علت اصطلاح تعریف کسے کہے اصطلاح میں اس کو اس کی کیا تعریف کی جائے گی متصل سنده وہ کہ جس کی سند متصل ہو بنقل العدل الضابط نقل کرتے ہوئے عادل اور ضابط آدمی کی طرف سے یہاں پر عادل لکھا ہے لیکن عادل سے مراد عادل ہے بعض اوقات مصدر ذکر کر کے مراد فائل ہوتا ہے بنقل العدل الضابط عن عام الى ہی الا منتہا ہو سے لے کر آخر تک نقل کرنے والا اپنے راویوں سے عادل ہو ضابط ہو ضبط کرنے والا ہو من غیر شزوز کوئی اس کے اندر شاز نہ ہو ولا اللہ اور کوئی علت بھی نہ ہو علت کہتے ہیں بیماری کو آ, وہ بیماری کیا ہوگی وہ ہم آگے بیان کریں گے اس کی تفصیل آ رہی ہے چنانچہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روایت کرنے والا جو کے جو راوی ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک عادل ہوں ضابط ہوں ضبط کرنے ان کا ضبط اچھا ہو اور وہ حدیث شاز بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو شرح و تعریف اشتمل تعریف السابق و اعلی عمور یہ جو طباف روحا ایسے امور پر مشتمل ہے یہ تعریف سابق کہ ان امور کا پایا جانا ضروری ہے حتیٰ یقین الحدیث صحیح یہاں تک کہ حدیث صحیح کہلائی جائے گی بحاد العمور ہی اور وہ امور یہ ہیں نمبر ایک اتصال السند اس کا کیا معنی ان کل راوین من رواتی ہی کہ ہر راوی راویوں میں سے ہر ایک راوی قد اخذا ہو تحقیق اس نے اس حدیث کو حاصل کیا ہو مباشرتن آمنے سامنے فوقہ اپنے اوپر والے سے یعنی بالفعل خود بذاتی ہی ملاقات کر کے اس نے اس حدیث کو سے لیا ہو من اول اسندی الا آخر پہلی سنعت کی ابتدا سے لے کر آخر تک جتنے بھی راوی ہیں ہر راوی نے دوسرے راوی سے شخصی ملاقات کر کے یہ روایت اس سے لی ہو تو یہ سند متصل ہو گئی وہ کہے گا ہاں بھی میں نے تو ان صحابی سے لی تھی صحابی کہیں گے میں نے حضور سے لی تھی یہ سنی تھی میں نے اس طرح کرتے کرتے امام بخاری اللہ علیہ تک کسی بھی امام تک پہنچتی ہے اور شخصی اعتبار سے پہنچتی ہے تو یہ اتصال سند ہو گئی نمبر دو با عدالت الروا ای ان کل من ہی اتصف بکونه مسلما بالغا عاقلا غیر فاسق وغیر محروم یعنی ہر روات میں سے ہر راوی متصف ہو کس کن کن اوصاف کے ساتھ بکاؤ نہیں متصف ہو ان باتوں کے ساتھ کہ ہو وہ مسلمان بالغ عاقل فاسق بھی نہ ہو اور مروت سے بھی محروم نہ ہو مروت کیا مطلب یعنی جسے آپ کہہ لیں تقوی تقوی سے بھی محروم نہ ہو صرف یہ نا کہ فاسق نہیں ہے اور معمول کی زندگی گزارتا ہے نہیں بلکہ تقوی والا بھی ہو ضبط ہوا تیسری تیسری قسم اس کے اندر شرط ان کل من ربات کا نا تام ضبط اما ضبط صدر او و اما ضبط کتاب کہ ہر راوی جو اس روایت میں آئیں گے اس سند میں آئیں گے تمام راوی تام ضبط ہوں یا تو ان کا ضبط جو ہے وہ صدری ضبط ہو یعنی وہ زبانی محفوظ کرنے میں بہت ماہر ہوں ان کے ضبط کے بارے میں سب لوگ کہتے ہوں مانتے ہوں کہ کتابوں میں ان کی تعریف کی گئی ہو کسی نے یہ نہ کہو کہ ان کا تو حافظہ ہی کمزور تھا تو بہت ہی اس عمر کے اس حصے میں تھے جب انہوں نے حدیث لی کہ اس کا ان کے حافظے کو نہیں اعتبار کیا جا سکتا ایسی کوئی بات نہ ہو یا تو ضبط صدر ہو یا پھر ضبط کتاب ہو کہ انہوں نے حدیث کو لیا اور پھر لکھ لیا انہوں نے اور اس پر بھی اعتبار کیا گیا اور لوگوں نے کہا وہاں کی بھی یہ حدیث یہ صاحب جو ہیں وہ صحیح ہیں اس اعتبار سے اور یہ پوری اسماء الرجال کے نام سے ایک فن ہے پورا مکمل فن ہے جس میں ایک ایک راوی کے متعلق مکمل معلومات درج کی گئی ہیں کہ وہ کیسے تھے کس طرح کے تھے کیسی ان کی عدالت تھی اور ضبط کیسا تھا اگر وہ بہت بڑے امام ہیں پڑھا رہے ہیں ذہین ہیں فتین ہیں سب نے ان سے ایک ہی روایت نکلتی ہے یوں نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کہا کہ نہیں میں نے تو یوں سنا تھا دوسرے نے کہا میں نے تو یوں سنا تھا تو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ان کے ضبط تو ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کی مکمل ان کو کیٹیگوریکلی ہر ایک ایک راوی کے اوپر جو مستقل بحث ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے یہ چیزیں وہاں سے معلوم ہو جائیں گی لیکن ابھی ہم صرف شرط پڑھ رہے ہیں آگے آدم شزوز ائی اللہ یقون الحدیث نہ ہو شزوز کسے کہتے ہیں ہوا مخالفت سکت لمن ہوا من ہو سکا کی مخالفت کرنا لمن اس کے لیے ہوا اوسکو ہو جو اس سے بھی زیادہ اوسک ہو یعنی سکا راوی اپنے سے زیادہ سکا یا جماعت سکاط کی مخالفت کرے وہ بھی سکھا ہے لیکن جو جس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سکھا ہے یہ بھی نہ پایا جائے وہ مخالفت سکھا سکھا کی مخالفت کرنا لمن اس شخص کے لیے ہوا او اوساکو من جو اس سے بھی زیادہ سکھا ہے تو اس حدیث کو ہم شاز کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس نے مخالفت کر دی ہے تو یہ شاذ بھی نہ پایا جائے نمبر چار عدم اللہ یقون حدیث حدیث معلول بھی نہ ہو سبب خفی چھپا ہوا ایک مخفی سبب ہے یک فی صحت الحدیث جو کہ قدح لگا دیتا ہے حدیث کی صحت کے اوپر ایپ پیدا کر دیتا ہے حدیث کی صحت میں کہ بھئی ایسا ایک کوئی علت آ گئی کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس کی وجہ سے حدیث کی صحت کے اوپر جو ہے وہ ایب لگ گیا ما ان ظاہر السلامت باوجود اس بات کے کہ ظاہری چیز جو ہے وہ صحیح ہو ظاہر دکھنے میں سب ٹھیک ہو لیکن علت کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پر حدیث یوں کہے لیکن صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہو علت بن گئی کیونکہ جب حدیث میں حضور نے یوں کہا ہوا ہے واضح طور پر حضور حضور کا فرمان عالی شان ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ اس حدیث کی مخالفت میں عمل کر رہے ہوں اور حضور بھی موجود ہوں یا حضور موجود نہیں ہے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں سارے کے سارے اور وہ اس کے خلاف پر عمل کر رہے ہیں تو یہ علت بن جاتی ہے تو علت کا مطلب یہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے ورنہ یہ ممکن نہیں کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ حدیث کی مخالفت کریں ایسا ممکن نہیں <coughs> صحیح کی شرائط کیا ہے يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة وهي یہ بات تو ہم نے ابھی واضح کر دی کہ صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے یہاں تک کہ اس کے پائے بغیر وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی وہ پانچ ہیں اور وہ ہے نمبر ایک اقتصاد سند نمبر دو عدالت روات نمبر تین ضبط روات نمبر چار عدم علت اور نمبر پانچ عدم شزوز یہ تو ہم نے بیان کر دی فائز اخت اللہ شرط واحد ایک شرط میں بھی خلل پایا گیا من حاضر شروط شروط خمسہ میں سے فلا یوسم الحدیث حین عدل صحیح تو پھر اس حدیث کو ہم صحیح حدیث نہیں کہیں گے مثال ما اخرج البخاری فی صحیح ہی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن متعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول فهذا الحديث صحيح جيم جی. یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر یعنی صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں عبداللہ بن یوسف نے کہا انہوں نے کہ خبر دی مجھے مالک نے مالک نے کہا کہ خبر دی مجھے شہاب نے یعنی عن ابن شہاب اور شہاب نے محمد بن جبیر بن متعین سے انہوں نے اپنے والد سے ان کے والد نے کہا کہ سمے تو میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نماز پڑھی مغرب کے اندر بتوری سورہ تور کے ساتھ فہد الحدیث صحیح تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی کیوں اب آگے حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ لی ان سند و متصل سارے کے سارے راوی جو ہے متصل ہیں ان کل راب من رواتی راویوں میں سے ہر راوی نے سنا ہے اپنے شیخ سے اپنے استاد سے و عن ابن شہابن ابن جب بہرحال اب مالک ابن شہاب اور ابن جبیر کا عن عنا فمول یہ محمول ہے اتصال کے اوپر کیوں لینہم غیر مدلسین اس لیے کہ تو غیر مدلس ہیں آنانا کیسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حدیث کے درمیان میں پہلے تو ہم نے کہا شروع میں کہ قالا حد جسن قالا امام بخاری کہہ رہے ہیں قالا پھر آگے کہہ رہے حد جسنا پھر آگے کہہ رہے ہیں قالا لیکن جب ابن شہاب کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں عن ابن شہابن یعنی مالک جب ابن شہاب سے لیتے ہیں تو وہ یوں نہیں کہتے کہ قالا وہ کہتے ہیں عن ابن شہابن پھر ابن شہاب سے جب محمد بن جبیر بن محتم پہ بات آتی ہے تو وہ بھی عن کہہ دیتے ہیں قالا کا لفظ نہیں بولتے حد کا لفظ نہیں بولتے حد کا لفظ نہیں بولتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اب جو محدث ہے وہ عن سے بیان کر رہا ہے کالا کا لفظ نہیں بیان کر رہا تو یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی راوی نے اس سے نہ لیو براہ راست نہ لیو بلکہ ایک درمیان میں واسطہ ہو لیکن اس نے کہا ہو کہ واسطے کو کیا بیان کرنا وہ واسطہ اتنا معتبر ہے کہ میں سیدھا کہہ دوں کہ ہاں یہ امام مالک سے ہی مجھ سے محمد بن جبید جو کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے جیسے ابن شہاب نے مجھ سے سے میں نے نقل کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ یہ جو تینوں راوی بیان ہم نے کیے ہیں یہ مدلس نہیں ہے مدلس وہ ہوتا ہے کہ جو تدلیس کرتا ہے یعنی اپنی گفتگو کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ گھما پھرا دینا کسی چیز کو صحیح طرح واضح کر کے بیان نہ کرنا اور اور بھی اس کے لیے پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ول اس طرح اس طرح کا راوی نہیں ہے بلکہ وہ بہت ہی معتبر راوی ہے اور جو غیر مدلس رابی ہوتے ہیں ان کی روایات کو ان کی آن آنا کو ایسی روایات جو کہ آن آن آن سے ثابت ہوں اس اسے آنا کہتے ہیں ایسی تمام روایات کو بھی ہم <clears throat> اتصال پر محمول کریں گے اس وجہ سے کہ وہ مدلس نہیں ہیں جی آگے چلتے ہیں ولی انا رواتا ضابطون سند اتصال متصل ہوگی اگلی کیونکہ ان کے رواج جو ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ضابط ہیں وہادضی اوساف و تعدیل اور یہ جرح و تعدیل کے عائمہ کے نزدیک یہ سارے اوساف اچھا وہ کیسے ہم نے کہا کہ عادل ہیں اور جرح تعدیل کے جو امام ہیں جنہوں نے ان کے متعلق ان سارے راویوں کے متعلق اپنے فائنل کامنٹس جسے کہتے ہیں کہ دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں عبداللہ بن یوسف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صفت متقن مالک بن انس کے بارے میں امام ان حافظ ابن شہاب الزہری کے بارے میں فقیح حافظ متفق ان اعلیٰ جلالت ہی و اطقانی ہی تو یہ بڑے بڑے یعنی ان کے لیے معتبر الفاظ ہیں جو محدثین نے جو کہ تعدیل کے امام ہیں انہوں نے ان کے لیے بیان کیے ہیں اور محمد بن جبید ان کے بارے میں سقہ کہا ہے بن متعین یہ تو ہیں ہی صحابی تو یہ ساری اس حدیث کے جتنے بھی رابی تھے ان کے بارے میں وضاحت ہوگی کہ یہ سارے کس طرح سے عادل بھی ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ ضابط بھی ہیں اور آخری چوتھی وجہ ولی اللہ غیر شازن اور اس لیے کہ روایت شاز نہیں ہے اس لیے کہ لم لم ما ہوا اقوام کہ لم عارض ہو اس کو کسی نے بھی معارض نہیں کیا جو اس سے اخوا ہو اس نے بھی کوئی اس کو اس سے یعنی کوئی معارض راوی ہے ہی نہیں اس میں ولی اللہ علیہ صفی اللہ تمہیں اہل اور اہل بھی کوئی, پائی کوئی نہیں پائی جاتی ہے حکم حکم ہو وجوب العمل بھی اجماع اہل حدیث ٹھیک ہو گیا وَمَن يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُسُولِيِّينَ وَالْفُقَهَائِ اور وہ تمام لوگ بھی جن کو شمار کیا جاتا ہے اصولیین میں سے اور فقہا میں سے بھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث جو ہے اس پر عمل جو ہے وہ واجب ہے من الشرع بس یہ شرعی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے حجت ہے لا یس العمل بھی کسی مسلمان کا اس پر عمل کرنے کو ترک کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے جی المراد بقولہم حاضہ حدیث صحیح جب کوئی شخص یہ کہے کہ جب کوئی راوی بھی یہ بیان کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو حاضہ حدیث غیر صحیح اس سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا المراد بقولہم اور ان کی مراد اس اس قول سے مراد یہ ہوتی ہے حاد حدیث صحیح کیا مراد ہوتی ہے ان شروط تحققت فیہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ جو پانچ سابق شرطیں تھیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں لا یہ بات نہیں ہے کہ انه مقطوع بصحته فی نفس الامر کہ نفس امر میں ہی یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے مکتو ہے یعنی مکتو کو کہہ لیں کہ معتبر کہہ لیں معتبر نہیں ہے یا جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نفس امر میں یہ حدیث ہی غلط ہے یہ حدیث ہی مکتو ہے جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے کیوں یہ جواز الخطائی بن نسانی اعلی فقہ اس لیے کہ سکا سے بھی تو خطا یا نسیان ہو سکتا ہے نا ہم نے اپنی طرف سے تو تحقیق کر لی کہ یہ فقہ ہے راوی لیکن ایک حدیث ایسی آئی کہ جس میں ہمیں اس راوی کے فقہ یعنی ہم نے تو اپنی طرف سے طے کر لیا کہ یہ سکھا راوی تھا لیکن نفس عمر میں سکھا نہیں تھا انسان ہی ہے نا ہم کسی کے بارے میں جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ راوی سکھا ہے اب یہ فیصلہ کس نے کیا ظاہری بات ہے کہ بعد میں آنے والے جو محدثین تھے جرا اور عادل کے امام تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سکھا ہے لیکن کیا وہ شخص غلطی نہیں کر سکتا وہ بھی تو کر سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ سکھانا ہو لیکن ہم نے اس کی حدیث کو بیان کر دیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی حدیث اگر پانچ شرطوں کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یعنی اگر ہاں پانچ شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس, اس کو ہم حدیث صحیح کہیں گے لا انہ مختون صحت فی نفس الامر لجواز الخطا ابن نسانی علیہ اب اب دوسری پڑھیں اس کے برعکس ہے وہ اس سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی ولمراد بھی قولیم اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حاضہ حدیث غیر صحیح یہ حدیث غیر صحیح ہے انہ لم تتحقق فی شروط شروع خمسة خمسة آه، شروط الصحة الخمسة السابقة جي كلها 44 جی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انه لم انه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها او بعضها ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے پانچ سابق شرطیں بیان کی تھی صحیح ہونے کے لیے وہ یا تو ساری کی ساری نہیں ہے یا ان میں سے بعض نہیں ہے تو جب وہ بعض شرطیں یا ساری شرطیں نہیں ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لا انہ ان فی نفس الامر کہ وہ حدیث جو ہے وہ جھوٹ تھی نفس امر میں لجوازی اسابتی باوجہ جی، جائز ہونے کے اسابرتی من اس آدمی کا صحیح ہونا ہوا کثیر الخطا جو کہ کثیر الخطا ہو ایک آدمی کثیر الخط ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ کثیر الخط تھا اسے نسیان ہو سکتا تھا اس کا ضبط جو ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں تھا لیکن کیا پتا کہ اس مقام پر آ کر جو ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں اس کا ضبط بھی ٹھیک ہو اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو عدالت اور عدالت بھی ٹھیک ہو تو اس لیے نفس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں یا نفس حدیث کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی یہ حدیث جھوٹ ہے یا واقعی یہ حدیث حضور سے مروی ہے یوں نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں صحیح اور غیر صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں وہ پانچ شرطیں نہیں پائی جا رہی یا وہ پانچ شرطیں پائی جا رہی ہیں اگر وہ پانچ شرطیں پائی جا رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس وجہ سے نہیں ہم صحیح کہتے کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ یہ حدیث حضور ہی سے صحیح اعتبار سے نفس العمر میں بھی یوں ہی مروی تھی کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو پانچ شرطیں ہم نے کہی ہیں کہ وہ پائی گئی ہیں ہم نے ہی غلطی کر لی اور وہ سکھا نہ ہو بیچ میں اور اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ حدیث حضور سے مروی نہیں تھی یہ یہ, یہ حدیث جھوٹ تھی غلط تھی نہیں کیونکہ کیا پتا کہ وہ جو پانچ شرطیں ہم نے بیان کی ہیں اس کو بیان کرنے میں اس کی وضاحت کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہو کیا پتا وہ رابی سکھا ہو اس وقت میں وہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ اس اس کا کی عدالت بھی ٹھیک ہو بعد میں عدالت خراب ہو گئی ہو اس وقت میں اس کا ضبط ٹھیک ہو بعد میں خراب ہو گیا ہو تو اس لیے مراد اس کی یہ ہوا کرتی ہے آگے چلتے ہیں حل یوجموفی اسنادن الح اسدی مطلق کیا جزم کیا جا سکتا ہے کسی بھی صنعت کے بارے میں کہ یہ اصح الاسناد ہے اچھا وقت ہو گیا میرے خیال سے بارہ تیس ہو گئے میرے ہاں۔ تو سر وقت تو کافی سارا رہتا ہے وہ پھر اس کو دیکھ لیجیے اگر کل آپ کے پاس وقت ہو تو کل پڑھ لیں گے مجھے بتا دیجیے گا اگر کل کوئی وقت نکل سکے تو کل بھی میں فارغ ہوں نکال سکتا ہوں مطلب وقت وینسڈے کچھ بس پھر وینسڈے کو یہ ہے کہ میں دیکھوں گا اگر وقت نکل آیا کچھ کہہ نہیں سکتا یقین ہی نہیں ہوگا اگر نکل آیا تو بہت اچھا نہ ہوا تو جی ان شاء اللہ کوشش میں کروں گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے میں بتا دوں گا کہ میرے پاس وقت ہے یا نہیں ہے لیکن اگلے منڈے کو میں یقینی طور پر فارغ ہوں گا ہی تو اس درمیان میں اگر وقت نکلے گا تو بھی بتا دوں گا اور اگر نہ نکلا تو بھی میں پھر تو پھر تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں پھر میں ان شاء اللہ پھر ہم منڈے کو پڑھ لیں گے جی بہت اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی سوال ہو تو مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا میں آن لائن ہوں گا کچھ عرصے تک